الحمد لله لله الحمد وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على و وخاتم النبيين محمد الأمين آلی وس بھجمائی بعد دا دود من ن شتا بسم بس الرحمن رحم ثم لتسألن يومئذ عن النار سد اللہ زیب دروتے پاک پڑ اللہ مسل آلہ سید نام محمدیم والا والا عال سد نام محمدیم وبارك وسلم حضرات علماء بزرگوں دینی بھائیوں اور طلبا اور پیارے بچوں بڑی محنتوں کے بعد سوالات کی ترتیب اور اس کو کتابوں کی شکل میں جس میں جوابات بھی ہوں حضرات علماء نے بڑی محنت سے تیار کر کے بچوں اور بچیوں تک پہنچایا جواب دینا تو ایک کام ہوتا ہے لیکن سوال بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے جو حضرات مدارس میں پڑھاتے ہیں جب ان کو خبر دی جاتی ہے کہ آپ کو پرچہ نکالنا ہے تو ان کو جواب دینے والے طلبہ سے زیادہ پرچہ نکالنے کا ٹینشن ہو جاتا ہے کیونکہ پوری کتاب ہے کیا پوچھا جائے کس نقطۂ نظر سے پوچھا جائے کتنا پوچھا جائے اسکولوں میں اور کالج میں جو سوال ہوتے ہیں وہ سوال میں کتنی لائن میں جواب لکھے گا اور اس میں ٹائم کتنا لگے گا کتنے کوشچن پوچھے جائیں اور ان کے اندر کتنے دوشے پوچھے جائیں تو ڈھائی گھنٹے کا وقت بھر جائے گا اور بچہ شکوا نہیں کرے گا کہ پرچہ لمبا تھا وقت کم تھا یہ میزان کے ساتھ یہ اعتدال کے ساتھ پرچے کا نکالنا ایک کام ہے میں یہ ننے منوں کو اور ان کو تیار کرنے والے ان کے والدین اور اساتذہ کو تو مبارکباد پیش کروں گا لیکن پہلے ان علماء کو جنہوں نے محنت کی ہے عرصہ دراز تک تب جا کر کے یہ رسالے اور یہ سوال اور جواب دونوں ہمارے سامنے آئے ہیں ان کو بھی میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں ایک چیز ہوتی ہے ذہن کے اندر نقشوں کا ہونا آپ کسی آرکیٹیکٹ کے پاس چلے جائیں اور جا کر آپ کہیں کہ میرے پاس اتنی زمین ہے اتنے اتنے طرف سے کھلی ہے اور میں اس پر اس اس طرح کا جو ہے مکان بنانا چاہتا ہوں اتنے دروازے ہوں اتنی ونڈوز ہوں اتنے کمرے ہوں بیڈ روم اس طرح سے ہوں گیلریاں ایسی ہوں لابی ایسی ہو ٹوائلٹ اس طرح کے ہوں باتھ روم وہ سب سنتا ہے اور آپ کے خیالات کو کاغذ پر منتقل کرتا ہے عرصے کے بعد جا کر کے آپ وہ گھر کو عملی شکل میں دیکھتے ہیں بھئی ہم نے دعا کی مکان دیکھا خوش ہوئے ماشاء اللہ اچھا بنا ہے لیکن اس کے پیچھے کتنے پہلے سے محنت چلی آ رہی ہے اس پر کم لوگوں کی نظر ہوتی ہے نے بڑی محنت کی ہے اور علم بچوں تک جو پہنچایا جائے گا اس کا راستہ انہوں نے تجویز کیا ہے یہ علماء کا کمال ہے اگر ان کو بڑے بڑے مضامین دیے جاتے تو نہ یہ یاد کر سکتے تھے نہ یہ پیش کر سکتے تھے لیکن ان کو درجہ بدرجہ سوالات دیے گئے سوالات کا جو سلسلہ ہے بہت قدیم ہے مجھے ایک صاحب نے سوال کیا کہ آپ کے مدرسوں میں جو کوشچن پیپرز ہوتے ہیں ان میں تین سوال کیوں پوچھتے ہیں میں نے ان کو جواب دیا کہ قبر کے تین سوال کی یاد ان کو دلانے کے لیے ہم دنیا میں تین سوال پوچھتے ہیں کہ یہ تین میں اگر کامیاب تو اس میں بھی کامیاب ہو جائے گا تو یہ تین سوال اصل میں وہ قبر کے تین سوال کی یاد دہانی ہے سوالات کی حیثیت کیا ہے کسی کو علم دینے کا راستہ سوال ہے چنانچہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باپ قائم کیا ہے اس پر حافظ الدنیا ابن حضر استنانی رحمت اللہ علیہ نے فتح الباری میں ایک نقطہ لکھا ہے امام بخاری فرماتے ہیں سوال نصف علم ہے the question is half of the knowledge سوال آدھا علم ہے انہوں نے اس پر نقطہ قائم کیا ہے کہ خالی سوال نصف علم نہیں ہے حسن سوال نصف علم عمدہ سوال آدھا علم ہے کیونکہ اس پر جواب کھلے گا اور جواب کھلے گا تو علم مکمل ہو جائے گا خود حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز سوال سے کیا ہے چنانچہ کئی پکانا بد الوحی الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال قائم کیا ہے اور فرماتے ہیں یہ تیس مرتبہ کیفا کانا اور کیفا کے ساتھ جو ہے افواب لائے ہیں جن میں سے بیس پہلی جل میں ہے اور دوسری جل میں دس ہیں اس سے سوال کا اندازہ ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ سوال جو ہے علم کے حاصل کرنے کے لیے انسان میں طلب پیدا کرنے والا ہے چنانچہ ہم حضور کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات دیکھتے ہیں بسا اوقات سرکار جو ہے سوال قائم کرتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ آپ کے پاس جمار اور گاھا کھجور کا لایا گیا آپ اسے تناول فرما رہے ہیں اور آپ نے ایک سوال قائم کیا کہ یہ بتا کہ ایک درخت ایسا ہے جس کی مثال مومن کی مثال کی طرح ہے وہ نافع ہے مفید ہے اور ہر طرح سے یوزفل ہے اور فائدہ مند ہے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے تو صحابہ کرام پر ایک سوال چھوڑ دیا ظاہری بات ہے کہ فوراً سوال کے بعد آدمی کا دماغ کام کرتا ہے اور وہ تحقیق میں لگ جاتا ہے سوال سے طلب پیدا ہوتی ہے اور جواب سے وہ طلب کی اور تشنگی کی تکمیل ہوتی ہے دور کیا جاتا ہے اس تشنگی کو جواب کے ذریعے سے تو سرکار بسا اوقات سوالات کے ذریعے سے طلبا میں اور صحابہ میں سب صحابی طلبا ہی تو ہیں ان میں ایک ذوق اور ایک شوق پیدا فرماتے ہیں یہاں بھی الحمدللہ سوالات کے ذریعے سے بچوں کے اندر یاد کرنے کا جذبہ پیدا کیا گیا اور کرنا چاہیے دوسری بات جو یہاں نظر آ رہی ہے میں جو کرنٹ جو پوزیشن ہے اس کے متعلق بات کروں یہ اچھا ہوگا اللہ نے بچوں میں بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں جس طرف آپ ان کو موڑیں گے اس طرف موڑ جائیں گے یہ بات دنیا کو سمجھ میں آئی ہے کہ ان کو جدھر موڑنا چاہیں ادھر مڑ سکتے ہیں اس بنا پر ان کا ٹائم زیادہ تر اسکولوں میں گزرتا ہے اور اسکولوں میں سب سے زیادہ جس چیز کو مجروح کیا جاتا ہے وہ عقیدہ ہے عقائد کو مجروح کرنے کی سب سے زیادہ چاہے وہ گجراتی اسکول ہو چاہے وہ انگریزی اسکول ہو دونوں اسکولوں میں سب سے زیادہ بچے کی ذہنی بگاڑ کہ اس کے اندر سے عقیدہ صحیح ختم ہو جائے اور وہ نام کا ایک مسلمان رہ جائے اور اس کا نظر و فکر جو ہے وہ جس طرح بنانا چاہتے ہیں اس طرح کا بن جائے اسلام نے اس سلسلے میں بہت زیادہ توجہ دی اور کہاں سے آغاز کیا ہے اس کے اوپر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہاں سے شروع کیا ہے بات شادی سے شروع کی ہے یوں کہا کہ جب کسی کو لڑکی کی تلاش ہو تو دیندار لڑکی تلاش کرے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جنریشن جو ہے وہ دیندار ہو جنریشن دیندار ہو ہماری نسلیں دیندار ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ دیندار ہوں آج جتنی محنتیں ہو رہی ہیں اس میں ماں باپ کا سب سے بڑا کردار اور سب سے زیادہ اہم رول ماں باپ کو ادا کرنا ہے یہ بات قرآن کریم میں کہی ہے اور اتفاق سے میں نے ایک آیت ایسی پڑھی ہے جس میں سوال ہی کرنے کے بارے میں آیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں النعيم جیسے یہاں سوالات کیے نا جنت میں کیا نعمتیں ہیں دوزت میں کیا ہے دنیا میں کیا ہے فلان تین چیزیں کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم بھی تم سے سوال کرنے والے ہیں چنانچہ ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ انسان کا قدم اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ وہ پانچ سوالات کے جوابات نہ دے دے فرمایا سب سے پہلے زندگی کا سوال ہے کہ زندگی دی تھی تو اس کو یوٹیلائز کہاں کیا نمبر دو جوانی دی تھی تو جوانی کو کہاں استعمال کیا نمبر تین صحت دی تھی تندرستی دی تھی تو تندرستی کو کہاں خرچ کیا اس سے کیا کیا کیا گناہ کرتے رہے برائیاں کرتے رہے شباب کا زمانہ آدمی ایش و عشرت میں گزار دیتا ہے اشباب و شعبت من الجنون اور فرمایا کہ علم کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ بھائی تم نے جو علم حاصل کیا تھا اس کے اوپر تمہارا عمل کیا رہا اور تم نے جو مال کمایا کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا کوشچن ہی کوشچن ہے سوالات کی سوالات ہیں اور یہ اتنے اہم سوال ہیں کہ ہم نے ستر سال میں اگر ان سوالوں پر غور نہیں کیا اور ہماری زندگی اس کے مطابق نہیں بنائی تو وہاں قدم ہٹے گا نہیں جواب دے ہی نہیں سکے گا لوگ جانا چاہتے ہیں امریکہ اور برطانیہ تو سب سے پہلے مسئلہ آتا ہے انٹرویو انٹرویو کے اندر سوال کہیں بھی جاؤ سوال پیچھا نہیں چھوڑتا سوال کریں گے ایک سو سوال یاد کر کے جاتا ہے تعویذ بھی لے جاتا ہے مولانا تعویز دے دو کہ امتحان لینے والا ایسا نابینا ہو جائے کہ اس کو سوال یادگی نہ رہے سمجھ میں ہی نہ آئے اور ایزی ایزی سوال کر دے ہمارا بیڑا پار ہو جائے تو سوال کے بغیر آدمی ملکوں میں نہیں جا سکتا سوال کے بغیر قدم جگہ سے ہل نہیں سکتا سلام سوال کے بغیر ڈگری نہیں مل سکتی سوال کے بغیر پرموشن نہیں مل سکتا سوال کے بغیر نوکری نہیں مل سکتی اس لیے یہاں بھی سوال قائم کیے کہ یہ سوال بظاہر بہت چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن یاد کر کے بیٹھ جانے کی چیز نہیں ہے یہ بچوں کے دلوں میں نقش ہے اور یہ بڑے ہو کر انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے یہ جو اسماء الحسنہ انہوں نے یاد کی ہے ان کو روزانہ ایک مرتبہ یہ بچوں کو پڑھنا ہے جو دعائیں انہوں نے یاد کی پورا سال جو ہے یہ دعائیں ان سے ماں باپ سنیں اور اتنا نقطۂ نظر نہ رکھے کہ خالی امتحان میں پاس ہونے تک اور چھٹیوں کا زمانہ گزارنے کے لیے یاد کیا اب اس کو ہمیشہ کے لیے نقش ہونا ہے اور ہمیشہ کے لیے زندگی میں آنا ہے اور اس کی فکر ماں باپ کو بھی کرنا ہے بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ جب بچے یاد کر رہے ہونا سوالوں کے جواب اور ماں باپ بٹھا کر یاد کرا رہے ہوں تو ساتھ ان کو یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ میرا بچہ تو اسماع حسنا فرفر پڑ رہا ہے اور میں نے اسماع الحسنہ کا گھر میں بورڈ لگایا ہے لیکن کبھی میں نے اس پر نظر ڈال کر کیا اسماع الحسنہ کو پڑھا بھی چنانچہ حدیث شریف میں اس کی فضیلت آئی ہے اور فرمایا جس نے اسماع الحسنہ یعنی اللہ کے ننانوے ناموں کو پڑھا یاد کیا اس کے معانی پر غور کیا اور روزانہ پابندی کے ساتھ اس کا ورد کیا تو جنت کا وعدہ اس کے اوپر کیا جا رہا ہے جب ماں باپ یاد کرا رہے ہوں تو ذرا اپنے ضمیر کو ٹٹولیں اپنے اندر کو جھانک کر دیکھیں کہ میرا ننا منا بچہ ننانوے نام کیسا پرتر سنا رہا ہے کیا مجھے بھی اللہ کے یہ نام یاد ہیں یہ میرے بچے کی کامیابی کی ضمانت ہے تو حدیثوں کو سامنے رکھو تو میری کامیابی کی بھی ضمانت ہے اور نسلوں کی کامیابی کی ضمانت ہے اور اللہ کو ماننے والا اللہ کی صفاتی نام کو نہ جانتا ہو تو کیا مومن رہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ کھانا پوری اور فارملٹی نہ پوری کریں بلکہ اس کو دل و جان سے لے لیں یہ علماء کا احسان مانیں اکثر ماں باپ اپنی اولاد کی شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ہمارے کہنے میں نہیں ہے ہم جیسا چاہتے ہیں ایسا نہیں کرتے تو جان لو کہ ایسا کریں جیسا آپ فرما رہے ہیں یہ اس وقت ہوگا جب بنیاد صحیح ہو اب بنیاد کیسے صحیح ہو میں وہ بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں فرمایا لڑکی تلاش کرو تو دیندار میرے بزرگوں اور دوستوں یہ بات کان کھول کر سنیے کہ میری اور آپ کی حفاظت دنیا میں ہماری سربلندی اور دنیا میں ہمارا دنیا والوں کی لاکھوں سازشوں کے خلاف ٹیکے رہنا اور بچے رہنا بغیر دین کے نہیں ہوگا آپ اگر مسلمان بن کر ملک میں رہنا چاہتے ہیں آپ مسلمان بن کر اس دھرتی پر جینا چاہتے ہیں تو بات طے کر لیجئے دل میں گرم لگا دیجئے کہ ہم کو پابند شریعت بننا پڑے گا ہم کو سو فیصد مسلمان بننا پڑے گا اور تبھی ہماری بقا کا رنگ ہے ورنہ تمہیں لوٹنے کے لیے اور تمہارے دین کو ختم کرنے کے لیے روزانہ ایک نئی سازش تمہارے لوگ بناتے ہیں ان کو نام مسلمانوں کا دیا ہے وہ فتنے تمہارے گھروں سے اٹھتے ہیں اور تمہیں کو تباہ کرنے کے لیے اور دین کو برباد کرنے کے لیے چلتے ہیں اگر ہمارے اندر دین نہیں ہے ہمارے اندر دین کی سمجھ نہیں ہے ہمارے پاس شریعت کا نور نہیں ہے تو ہم ان فتنوں میں بہ جائیں گے اکیس عیسائیوں کو کلیپنگ کے اندر بتایا کہ چھرا لے کر جو ہے ان کا گلا کاٹ دیا گیا پوری دنیا میں پہلے کا مچا ہوا ہے اور لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ یہ کیا کام مسلمان کر رہے ہیں آپ کو علم ہے کہ یہ کام کون کر رہا ہے یہ کام کیا مسلمان کر سکتا ہے کیا یہ اس طرح کی کلپنگ دکھا کر کیا چاہتے ہیں تم کو مجھے بدنام کرنا چاہتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں چل رہی ہیں دوستوں اسلام اگر اللہ کی طرف کا دین نہ ہوتا یا اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین نہ ہوتا کب سے ختم ہو گیا ہوتا برباد ہو گیا ہوتا اس کے پرت سے اڑ گئے ہوتے لیکن سازشوں والے ہاتھ ملتے ہیں کفے افسوس ملتے ہیں اتنی گھناؤنی سازش کے باوجود دین ختم کیوں نہیں ہوتا یہ چٹائیوں پر بیٹھنے والوں کی وجہ سے نہیں ہوتا یہ رات کے رونے والوں کی وجہ سے نہیں ہوتا یہ ان بچوں کو سنبھالنے والوں کی وجہ سے نہیں ہوتا اٹھنے والے فتنوں کو دبانے کے لیے اللہ نے جن علماء کو دماغ دیا ہے ان کی وجہ سے نہیں ہوتا آج ضرورت ہے کہ ہم ان علماء کی قدر کریں اور ایسے جو کلیکٹو اور کنسٹرکٹیو پروگرامز چل رہے ہوں جس میں ہمارے جنریشنز کی دینی بیداری سامنے آتی ہو تو ہمیں اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرنا ہے اس میں حصہ لینا ہے ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے یہ علماء کا گروہ اپنا کام کر سکتا تھا کیا پڑھیے آپ کے بچوں کی ان کو اپنے بچوں کی فکر کر لیتے اپنے محلے کی فکر کر لیتے یہ لوناواڈا ضلع کے اثرات میں سو دیہاتوں کی فکر کر رہے ہیں وہاں کے یہ چھوٹے چھوٹے نو نہالوں کی فکر کر رہے ہیں بائیس یہاں سے علماء گاؤں میں جا کر اللہ اللہ کروا رہے ہیں ان کو دین سکھا رہے ہیں ان کو تعلیم دے رہے ہیں میرے عزیزوں آج وہ دور آیا ہے کہ ہم جو ہیں ان علماء کو لاکھوں روپیہ دیں اور ان سے کہیں کہ تم دین کو ہماری نسلوں کی بچاؤ یہ اتنی فکر کر رہے ہیں تو ہمیں ان کا فائنانشیل سپورٹ بھی کرنا پڑے گا اور ان کا ذہنی سپورٹ بھی کرنا پڑے گا اور ان کے کام میں مددگار بھی بننا پڑے گا جب تک سب مل کے کام نہیں کریں گے یہ سنگ کاشی تک پہنچنا مشکل ہے سب کاموں کے اندر سب سے زیادہ فائنانس کی ضرورت پیش آتی ہے آج امت کے پاس پیسہ ہے کروڑوں روپے کی مسجد بناتے ہیں کروڑوں روپے کا اسپتال بناتے ہیں کروڑوں روپے کے مکانات بنتے ہیں کروڑوں کی فیکٹریاں ہیں امت کے پاس پیسہ بہت ہے کیوں روتے ہیں علماء کو بھرپور دیجئے تاکہ یہ لوگ کام کریں دو ہزار میں کچھ کام نہیں ہوتا چار ہزار میں کچھ نہیں ہوتا الگ فور اپنے اماموں کی اور اپنے معذرین کی تنخواہ بڑھائیے مت روئیے اللہ نے دیا ہے خرچ کیجئے ورنہ رونا پڑیں گے خون کے آنسو جس دن آپ کا بچہ کلمے سے محروم ہو جائے گا آج ضرورت ہے اس بات کی یہی تو وہ لوگ ہیں جو آپ کے بچوں کو فیوچر کا اور مستقبل کا اچھا مسلمان بنائیں گے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ علماء ہیں جو ہم کو معلوم بھی نہیں کہ کیا کتنے ہیں انہوں نے آپ کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سنبھالا ان کو ایک ایک جھوٹ پلایا ان کو علم دیا وہ بچہ جو کھیلنے میں ٹھکانا نہیں رکھتا وہ مائک پکڑ کر اتنے زبردست جواب دے رہا ہو نہ یہ ماں باپ کی خوبی ہے نہ یہ آپ کی محنت کا خلاصہ ہے یہ علماء کی فکروں کا نتیجہ ہے اس کو ہمیں ماننا پڑے گا اور اپنا جیب کاٹ کر بھی علماء کو دو مت سوچو کہ ہمارے گھر میں کیا ہوگا جب تک آپ نہیں دیں گے آئندہ آنے والے فتنوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے صحابہ کرام نے اپنا سر لگایا ہے خالی ایک اعلان کیا تھا میرے نبی نے ممبر پر تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گھر کا اثاثہ لگا دیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا گھر کا آدھا سامان لگا دیا سب پونجی لے کر کے آ گئے اور دنیا کو بتایا کہ ضرورت پڑے اور دین پر وقت آئے تو اپنا سب لگا دینا پڑے گا بھوکے رہ کر بھی ان علماء کو دینا پڑے گا یہ ہمارے جنریشن کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑے گی جان کی قربانیاں تو دینی نہیں ہے خالی مال کی قربانی دینی ہے اس کے لیے ذرا حوصلہ بڑھانا پڑے گا اپنی جائز کمائی میں سے بچا کے گھر رکھ رہے ہو تو علماء کے فنڈ میں ڈالیے اپنے ائیما کی قدر کیجیے دوستوں آپ نہیں دیں گے تو کیا حکومت دینے آئے گی آپ یوں کہتے ہیں کہ حکومتوں سے ہم نہیں لیں گے مدرسے میں ہم مدد نہیں لیں گے کیونکہ وہ پھر اپنی چلائیں گے تو آپ چاہتے ہو کہ دین کی چلے تو پھر دین دار اور علماء کی مدد کرنا ضروری ہے اداروں کی مدد کرنا ضروری ہے یہ مکاتب کی مدد کرنا ضروری ہے اور یہ آپ ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں اپنی نسلوں کی مدد کر رہے ہیں اپنی مدد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا کم امی کم اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ بہت پہلے کہہ دیا ہے آگے لگی ہوئی ہے تمہارے چاروں طرف کا ماحول آگ کا ماحول ہے تمہارا بچہ آگ میں گر جائے تم پسند کرو گے تمہارا بچہ سانپ کے پاس چلا جائے پسند کرو گے آج ہماری اولاد کو ہم نے سانپوں کے سبوت کر رکھا ہے ہم نے زہر کے سب کر رکھا ہے ہم نے ایٹم بم پہ لے جا کے ان کو بٹھا دیا ہے ہم نے تباہی کے دہانے پر جا کر بٹھا دیا ہے جہاں آپ کے شعلے بھڑک رہے ہیں وہاں اولاد کو دے دیا ہے جبکہ قرآن کہتا ہے بچاؤ اپنے کو بھی بچاؤ اپنی اولاد کو بھی بچاؤ ان کو جنت والی راہ پر ڈالو اس راستے پر ڈالو جہاں کامیابیاں ہیں يا أيها آمنوا قوا أنفسكم وعليكم نارا اے ایمان والو آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ ابھی تو دوسرے پہلو پر تو میں نے بات نہیں کیا اس ابھی تو وہ سازشوں کی خالی میں بات کرتا ہوں جو ہمارے بچوں کو بیٹھے بٹھائے نام کا مسلمان بنائے اور دماغی طور پر اور عقیدوں کے اعتبار سے مرتب کرے وہ دن آنے سے ڈریو جب بچہ آ کر یوں پوچھے کہ نماز کس کی پڑھوں روزہ کیوں رکھوں زکوٰۃ ٹیکس نہیں لگتا میں حج کرنے کیوں جاؤں یہ سب ذہنی خرابیاں ہمارے بچوں کے اندر اگر ہم نے اپنے مکاتب کے نظام کو اپنے بچوں کو دین پلانے میں دیر لگائی یہ سب حالات آئیں میں یہ حالات دیکھ چکا ہوں اس لیے علامہ اقبال مرحوم کہا کرتے تھے کہ یہ مکاتب جو ہے نا ان کو ایسی ٹوٹی ہوئی چٹائی اور ٹوٹے ہوئے حالات میں رہنے دو مت مٹانے کی فکر کرو شاندار کالجوں میں تمہارا دین نہیں بچ سکتا شاندار اسکولوں میں تمہارا دین بچ جائے میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا اگر دیتا ہوں تو یہ ٹوٹے ہوئے مکاتب سے دین چلے گا میں دیکھ کے آیا ہوں عزیز دوستو لوگ سوال کرتے ہیں مولانا ہماری اولاد جو ہے وہ دیندار بن جائے اس کے لیے کیا کرنا ہے کوئی راستہ نہیں کوئی راستہ نہیں صرف ایک راستہ وہ راستہ یہ ہے خود ہم دیندار بن جائیں دیکھو ایک مثال سے بات کو سمجھ لو جب مکان بنتا ہے تو اوپر ایک پانی کا ٹینک لگاتے ہیں وہاں سے پائپ لائن کھینچتے ہیں ہر جگہ پانی لے جاتے ہیں اگر آپ نے ٹینک بڑا لگایا پائپ لائن بھی صحیح لگایا نل بھی صحیح لگایا لیکن اگر ٹنکی میں پانی نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ نیچے سونے کا نل لگانے سے کیا پانی آ سکتا ہے پانی جب آئے گا جب ٹنکی کے اندر پانی ہوگا ماں باپ ٹنکی ہیں اولاد نل کی طرح ہیں چاہتے ہوں کہ نل میں پانی آئے تو اولاد والی ماں باپ والی ٹنکی میں اگر دین ہوگا تو نل جو ہے نا اولاد کی شکل وہاں دین آئے گا اور لوگ کیا سمجھتے ہیں پیدا ہو گیا بچہ تین چار سال بعد ہم مکتب میں داخل کریں گے یہ تین چار سال کا عرصہ کیا کریں گے آپ پیدا ہو وہاں سے اس کی گٹی میں دین آنا چاہیے اس لیے شریعت نے کیا کہا پہلے تو لڑکی تلاش کرنا تو دیندار لڑکا تلاش کرنا تو دیندار کیونکہ ہم سب کا مقصد اصل میں دین ہے دنیا ضرورت کے لیے ہے ہمارا آبجیکٹ آف لائف دین ہے عبادت ہے اللہ کی معرفت ہے ہم جہاں جائیں گے جس طرح رہیں گے دین چھوڑ نہیں سکتے نظر ہماری دین پر ہوگی ہم شہر میں رہ رہے ہوں ہم دیہات میں رہ رہے ہوں ہم فیکٹری میں کام کر رہے ہوں ہم انگلستان میں رہ رہے ہوں لیکن لیکن ہماری نظر ہمیشہ رہے گی تو دین پر رہے گی اللہ کی رضا تو رہے گی اس کو کسی بنیاد پر آپ چھوڑ نہیں سکتے کیونکہ یہ ہمارا مشن ہے کوئی ایمان والا اپنے مشن کو نہیں چھوڑتا ارے دنیا میں میڈیکل ریپرزینٹیٹو جو ہوتا ہے نا وہ بیگ اٹھا کے چلتا ہے تو ہر وقت اس کا نقطۂ نظر یہ ہوتا ہے میں اپنی دوا کہیں کہیں نہ کھپا دوں تم کو اللہ نے اتنا بہترین دین دیا تھا تھا اور یوں کہا تمہیں یہ چیز کو پوری دنیا میں چلانا ہے تو کیا چلائیں گے تم تم اپنے گھر میں نہیں چلا پا رہے اس کو خدا کی قسم اگر ہم نے دین کو ایسا چلایا ہوتا جیسے صحابہ کرام نے چلایا جیسے صحابیات نے چلایا جیسے انہوں نے اپنی نسلوں میں چلایا تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں ایسے کویز کے سیشن کی کوئی ضرورت نہیں لیکن ہم نے اتنا چھوڑا دین کو کہ دشمنوں کو ہاتھ ڈالنے کا موقع دیا ہے ہم نے ہماری غفلتوں سے اور ہماری کسلمندیوں کے نتیجے میں دشمنوں کو برابر چانس ملا ہے اندر تک آنے کا ہمارے بچوں پر ہاتھ ڈالنے کا ہمارے عقیدوں کو بگاڑنے کا ہماری مساجد کو برباد کرنے کا ہمارے جوانوں کو چھیننے کے لیے روزانہ نئے نئے پلاننگ ہو رہے ہیں جوانوں کو بھی بیدار ہونا پڑے گا ان کو بھی یہ جدید فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا اور راستہ ایک ہے مدرسوں سے جوڑو اپنے آپ کو مت جانا مدرسے میں نہیں کہتا کہ آپ مدرسے جائیں لیکن میں کہتا ہوں مدرسے کے علماء سے رابطہ رکھیں آپ مسجد سے جوڑ کے رکھیں اپنے آپ کو یاد رکھو کہ جو پھل شاخ سے کٹ جاتا ہے نا وہ سوکھ کے گر کے ختم ہو جاتا ہے شاخ سے پھل اس وقت تک جب تک کہ پیلا نہ ہو جائے اس کو اتنی طاقت نہ مل جائے کہ توڑنے کے بعد وہ خود جو ہے پک کر آپ کو فائدہ دے وہاں تک اس کو لگا کے رکھو اگر اس سے پہلے توڑ دیا تو پھینکنے کی چیز ہو جائے گی سڑی ہوئی چیز کو کوئی ساتھ نہیں رکھتا کیا جاتا ہے اس کا کوئی مصرف نہیں ہوتا میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر تنور کے اندر روٹی جل گئی تو اس کا مصرف بکروں کا پیٹ ہوتا ہے جانوروں کا پیٹ ہوتا ہے اس کو سدھارنے کی کوئی شکل نہیں ہوتی بننے کے وقت ہی اس کو بنانا پڑے گا اور سنوارنا پڑے گا جل گئی تو پھینک دینا پڑے گا یہ ہماری نسلیں جو ہے نا ان کو جلنے سے بچاؤ یہ اپنی نسلوں کو بننے کا ٹائم ہے اور یاد رکھو یہ ابھی جو بن رہے ہیں نا یہ بہت قیمتی ٹائم ہے دس از دی پرائم ٹائم بہت قیمتی وقت ہے جب یہ اپنے آپ کو بنا رہے ہیں یہ علماء کے سمجھ میں آیا ہے کہ جو کملا پودا ہوتا ہے بیل ہوتی ہے اس کو آپ رسی دکھائیے وہ لپٹ کر چڑھنا شروع کر دیتی ہے اور جہاں تک آپ لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں گے لیکن تناور درخت کو آپ موڑنا چاہیں وہ موڑنے کا ٹائم نہیں ہے وہ کٹنے کا ٹائم ہے وہ ختم ہونے کا وقت یہ بچہ اور یہ نو نہال جو ہے نا یہ قوم کا بہت قیمتی سرمایہ ہے یہ بہت قیمتی دولت ہے یہ دولت کی قدر دوسرے نہیں کریں گے ماں باپ پہلے کریں گے اس لیے قرآن کریم میں ماں باپ کو سب سے پہلے ریسپانسیبل قرار دیا ذمہ دار قرار دیا ارے جن علماء کے پاس چھوڑا ہے وہ کتنا کام کا بناتے ہیں ان کو اتنا کام کا بناتے ہیں کہ یہ اولاد کی بنیاد پر ماں باپ کو جنت میں اللہ داخل کریں گے اگر جوابات صحیح ہو گئے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا منو کم انفسکم و امیکم نارا اپنے کو بچاؤ اپنے کو سنبھالو گے تو دوسروں کو سنبھال سکو گے نا سنبھالو اپنے آپ کو قرآن کیا کہتا ہے کنتم تم امت تن للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تم بہترین امت رہی کیوں اس بنا پر کہ تمہارا کام اچھائیوں کی دعوت ہے ارے تیرا کام اچھائیوں کی دعوت کہاں تک دینا ہے تجھے فری رکھا کب گیا ہے تجھے تو بیزی رکھا گیا تھا ہمیں مصروف رکھا گیا تھا فرمایا تم نکڑ کے اوپر بیٹھ گئے رات کو فارغ ہو کر چوپال میں بیٹھ گئے تو پہلے تو منع کیا کہ فارغ ہو کر چوپال میں مت بیٹھو لیکن اگر ناگزیر ہے کہ بیٹھے بغیر تمہارا گاڑا ہی نہیں چلے گا تمہارے لیے وہاں بیٹھنا ضروری ہے تو سرکار نے فرمایا کہ راستے کا حق ادا کرو تو راستے کے حق ادا کرنے میں فرمایا وہاں بھی اچھائیوں کی دعوت دینا ہے تجھے وہاں بھی برائیوں سے روکنا ہے تجھے تو راستے پر بیٹھ جائے تو بھی دائی ہے تو مسجد میں بیٹھ جائے تو بھی دائی ہے تو راستے پر چل رہا ہو تو بھی دائی ہے تو سوار ہو کر جا رہا ہو تب بھی دائی ہے تیری دعوت ختم نہیں ہوگی لیکن تو دوسروں کو دعوت دے اس سے پہلے اپنی زندگی کا جائزہ لے لے اتامران تت لون کتاب آج کیونکہ ہماری زندگی دین پر نہیں ہے اس لیے لوگوں کو لالچ ہو گئی ورنہ خدا کی قسم جن کا عقیدہ مضبوط ہو کسی کو لالچ نہیں ہو اس کی دلیل حدیث میں حضرت کاب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا تمہارا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ سچے کا بائیکاٹ کر دیا اور جھوٹوں کو معاف کر دیا امتحان یہیں سے شروع ہوتا ہے ایمان والوں کا امتحان لازمی ہے لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارا امتحان کیوں ہوتا ہے میں نے کہا صحابہ کا امتحان ہوا انبیاء کرام کی آزمائشیں ہوئی تو اگر ہماری ہوتی ہے تو ہمارے درجے کے مطابق ہے جو صحابہ کی آزمائشیں ہوئی ہیں جو سرکار کی ہوئی ہے جو انبیاء کرام کی ہوئی ہے ہم تو بھاگ جائیں گے چھوڑ کر ہم نے تو انگلی بھی نہیں کٹوائی انہوں نے تو جانیں لٹائی ہیں نسلیں نسلیں قربان کر ڈالی جس دین کے لیے خون کی ندیاں بہی ہے ہم کتنی آسانی سے اپنے گھر سے سنتوں کو بہا کے ختم کر رہے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں دوسروں کو مت دیکھو دوستو ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں وہ دیکھو کیا سو فیصد دین ہے ہماری زندگی میں سو فیصد ہم دین پر چل رہے ہیں ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط ہے روزانہ آنے والے نئے فتنے سے متاثر ہو جاتے ہیں ہم جائزہ لیجئے حضرت کاب ابن مالک کے پچاس دن کیسے گزرے تھے کتنے مضبوط ایمان کا آدمی ہوگا چالیس دن پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا لوگ بات نہیں کرتے لیکن گھر جا کر بیوی سے بات کر کے دل ہلکا کرتا ہے بیوی کو بھی چھوڑ دے دوسرا ہوتا تو بفر جاتا کہ ایک بیوی سے اونچ تھا اس کو بھی ختم کرنے کی بات کرتے ہیں لیکن ایمان کو سلام کرنا پڑے گا حضرت کاب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ فضائل اعمال میں ہے حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے ذکر کیا اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کتب ستہ کے اندر موجود ہے انہوں نے کہا سرکار سے پوچھو جا کر میں اپنی بیوی کو خالی میں کے بھیج دوں یا اسے طلاق دے دوں اگر میرے آقا راضی ہونا میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ بیویاں مل سکتی ہیں پھر رسول کا پیار نہیں مل سکتا دوسری بیوی آئے گی تو پیار کر لے گی لیکن رسول کی بات ٹھکرا کے رسول کا پیار نہ ملا تو کیا ملے گا معاف کیجیے تھوڑی سخت بات کر رہا ہوں آپ سے لیکن حالات کا تقاضا ہے جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت کاب ابن مالک بازار کے اندر تھے بادشاہ وقت نے ایک سفیر بھیجا وہ پوچھتا پھر رہا ہے یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا گھر واپسی گھر واپسی کس کی ہم تو اپنے گھر میں ہم کو واپسی کی ضرورت کیا ہے ہم کو تو ہمارے رسول نے گھر بتایا ہے ہمارا گھر تو جنت ہے ہم تو دنیا میں مسافر ہیں ایمان کے ساتھ اگر واپسی ہوئی تو جنت میں واپسی ہم کو یہ جہنم کی واپسیاں درکار نہیں ہیں یہ گھر کی واپسی ان کو مبارک ہو جنہوں نے پیسوں سے دین بدلا تھا اور پیسوں سے واپس ہو رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں نہ پیسوں سے ہم کو خریدا جا سکتا ہے نہ پیسوں کا معاملہ ہمارے ایمان میں آ سکتا ہے پیسوں کے اور ایمان کے سودے پیسوں کی بنیاد پر ہم لوگ نہیں کرتے ہم جان کے سودے کرتے ہیں جہاں ایمان کے لیے قربانیاں دینے کی بات آتی ہے ہم نے خون کی ندیاں بہائی ہیں ہم ایسے پیسوں کی بات میں آنے والے نہیں ہیں جو آئے ہیں وہ کچے ہوں گے تو آئے ہوں گے سچے اور پکے کبھی نہیں آ سکتے اور جس نے یوں کہا ہو نا کہ دو ہزار بیس میں پورا ہندوستان جو ہے ہندو ہوگا تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہتا ہوں کہ چار ہزار چالیس کے اندر مسلمان چار گنا ہندوستان کے اندر ہوگا یہ سب باتیں ہیں اور ہمیں کوئی اس طرح سے امپریس نہیں کر سکتا ہم ایسی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں اور نہ ہم گھبرانے والے ہیں باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا وہ بچہ بھی نظم میں ایک شعر یہ بھی کہہ رہا تھا کبھی اس کی مانویت کی بھی ذرا غور کیجیے اور شاعر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں نے اور دل باپ کے غافل نہ بیٹھے آشیانوں میں نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں ایمان کو پکا رکھیے دوستو کچھ نہیں ہوگا یہ دین کو قیامت تک چلنے کا وعدہ ہے اور یہ دین سیاست والوں سے چلے گا کہیں حدیث میں نہیں فرمایا یہ دین چلے گا علماء سے چلے گا یہ دین چلے گا اللہ والوں سے چلے گا میں دنیا حاصل کرنے کا مخالف نہیں ہوں میں ایجوکیشن حاصل کرنے کا مخالف نہیں ہوں لیکن ایجوکیشن جس کا نام دیا ہے یہ خالی بھول بھلیاں ہے ایجوکیشن کے نام پر ہم کو اسلام سے منحرف کیا جاتا ہے مدرسوں سے منحرف کیا جاتا ہے اسلام کی دشمنی ہمارے بچوں کے دلوں میں ڈالی جا رہی ہے اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے یہ ایک ایمانی حمیت کی بات کرتا ہوں یہ غیرت کی بات کرتا ہوں اس کو مسلمان برداشت نہیں کر سکتا اور ہم ایسے جھانسوں میں آنے والے نہیں ہیں کہ یوں کریں گے تو اسلام مٹ جائے گا یوں کریں گے تو اسلام مٹ جائے گا اسلام مٹتا نا اگر تو جب سرکار تنہا تھے تب مٹ جاتا آج جبکہ پوری دنیا میں کئی کروڑ مسلمان بس رہے ہیں کیسے مٹا سکتے ہیں اس دین کو جو لوگ نہیں چلیں گے دین پر ان کو ہٹا دیں گے اللہ اللہ نے فرمایا میرا دین میں حفاظت کروں تم کیا حفاظت کرو گے کون میں اور آپ حفاظت کریں گے جن کی صبح کی نماز کا ٹھکانہ نہیں جو تحجد میں کبھی اٹھا نہیں جس نے سرکار کی سنتوں کے جنازے نکالے اس سے کیا حفاظت کی امید کی جا سکتی ہے حفاظت اللہ کر رہے اللہ کی حفاظت کے حصار میں آ جاؤ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم محفوظ ہو جائیں تو محفوظ ہونے کا راستہ وہ اختیار کرنا پڑے گا جو اللہ نے بتایا ہے حفاظت دین کے اندر ہماری حفاظت ہے ہم دین کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں دین ہماری حفاظت کرے گا اللہ قرآن میں فرماتے ہیں و یہ قرآن ہم نے اتارا ہے قرآن تو دستور ہے نا ذکر قرآن ہے اور قرآن دستور ہے دستور میں پورا دین ہے یہ پورا دین ہم نے اتارا ہے یہ پورے دین کی حفاظت ہم کر رہے ہیں تم کیا کرو گے اللہ حفاظت کر رہے ہیں ہاں ہمارے کو اگر اپنی خیر منانا ہے اپنی حفاظت ہمیں مطلوب ہے ایک ہی راستہ ہے جو حفاظت والا چھت ہے نا اس کے نیچے آ جاؤ تو حفاظت ہو جائے گی بارش برس رہا ہو تو آدمی چھت کے نیچے کھڑا ہو کر اپنی حفاظت کرتا ہے بارش سے بچتا ہے حالات کی بارش میں اگر بچنا ہے اور حالات کا آنا یقینی ہے حالات مانگنے کی چیز نہیں ہے لیکن آ جائے تو دوستوں دین کے سہارے سے بچ سکتے ہیں دین نہیں ہے تو بہ جائیں گے فتنے بہا کے لے جائیں گے اور سرکار نے فتنوں کی بات کہی ہے فتنے آئیں گے تو ایسے کہ شب دیجور کی طرح سخت ہوں گے اور متناسب اندھیریوں اور ظلمتوں کی طرح ہوں گے ہاتھ کا ہاتھ نظر نہیں آ رہا ہوگا اتنے سنگین فتنوں میں سرکار نے فرمایا ترکم اللہ اور سراطل بیبا میں نے تم کو واضح راستے پر چھوڑا ہے اگر تم نے یہ دین کو لے کر چلے کامیاب ہو جاؤ گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوفی کو ممرین تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں لمبی تقریریں مت کرنا لمبے لیکچرز مت سننا بڑے بڑے آرٹیکل اسلام کی حمایت میں مت کرنا اسلام کو تمہاری حمایتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام آفتاب کی طرح روشن ہے چاند کی طرح نمایاں ہے چاند کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے آفتاب کو حفاظت کی ضرورت نہیں ہے آفتاب کی تمازت کا عالم یہ ہے کہ جو چاہتا ہے اس کو بھی روشنی دیتا ہے اس کو بھی گرمی دیتا ہے اس کو بھی تابانی اور درخشانی دیتا ہے اور جو دشمنی کرتا ہے اس کو بھی محروم نہیں کرتا ہم نے کبھی کسی کو محروم نہیں کیا ہمارے دامن میں دشمنوں نے بھی جگہ پائی ہے اور کلمہ پڑا ہے دوستو اخلاق کا وہ معیار آپ کو قائم کرنا پڑے گا جس معیار پر یہ دین چلا ہے حضرت کاب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نام پوچھ رہا ہے آنے والا بھئی یہ نام کا آدمی کون ہے بتایا سامنے جا رہا ہے اگر کانٹیکٹ کرا تو فرمایا وہ بات مت کرو تم بات کرو دوڑ کر گیا اس نے جا کر چٹھی دے دی چٹھی لے لی چٹھی پڑھنے کے بعد آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں ارے بھائی یہ چٹھی جو ہے نا یہ تو ایمان لیوا چٹھی بھائی پاس میں تنور ہے کیا کریں گے تنور کو پر میں چٹھی کو پہلے ہاتھ میں بھی رکھنا نہیں چاہتا اس کا مضمون اتنا گندا ہے کہ میرے ہاتھ میں بوجھ آ رہا ہے یہ چٹھی کو پہلے میں اپنے ہاتھ سے پھینک دینا چاہتا ہوں میرے اندر کا ایمان کہتا ہے چٹھی پہلے ہاتھ سے چھوڑ دے تیرا ایمان کچا تھا تو بادشاہ نے تجھے مال کی لالچ دے دی تجھے دولت کی لالچ دے دی تجھے کرسی کی لالچ دے دی تجھے جگہ اور مکان کی لالچ دے دی کہ تو یہ لالچ میں آ جائے گا اور تو دین چھوڑ دے گا تمہارے صاحب نے دشمنی کی ہے تو ہمارے ہمارے یہاں آ جاؤ ہم تمہارے ساتھ محبت کا معاملہ کریں گے کاب نے مالک نے کہا میرے نبی کی ہزاروں دشمنیاں منظور ہے لیکن تیری ایک محبت مجھے منظور نہیں تیری ہر بات گوارا ہے مگر شیو دل جس میں تو گین ہو مجھے منظور نہیں کون کہتا ہے کہ سیاست والوں کے ذریعے سے دنیا قائم رہے گی اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی ایجوکیشن چاہیے فلاں چاہیے چاہیے لیکن علم کہتے کس میں انہوں نے سمجھ لیجئے بات کو یہ جو نام رکھا ہے نا ایجوکیشن علم یہ اصل میں معلومات ہے اس کو علم نہیں کہتے یہ ابھی جو فرما رہے تھے نا حضرت مولانا کہ بظاہر علم بڑھ رہا ہے لیکن حقیقت میں علم گھٹ رہا ہے حدیث میں قیامت کی علامتیں بیان کی کہ تقل العلم علم کم ہو جائے گا تو میرے والد صاحب تقریر میں فرماتے تھے یونیورسٹیاں بڑھ رہی ہیں تعلیم بڑھ رہے ہیں ان لٹریسی ختم ہو رہی ہے اور اس کے مقابلے میں لٹریسی آ رہی ہے ایجوکیشن کی بھرمار ہو رہی ہے ڈاکٹروں سے نرسوں سے زیادہ ڈاکٹر وجود میں آ گئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور آپ کہتے ہیں علم کم ہو جائے گا شیخ سادی فرماتے ہیں علم اس کو کہتے ہیں جس سے آدمی اللہ کو پہچانے جس چیز سے آدمی سب کو پہچانے اور رب کو نہ پہچانے اس کو کیا کرو گے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارا آبجیکٹ آف لائف کیا بیان کیا ہے اللہ فرماتے وما یہ جو فرمایا نا اب آپ سروے کریں پورے گجرات کا سروے کر لیجیے یونیورسٹیاں کالجز اور اس کے علاوہ پرائمریز پھر انگریزی میڈیم گجراتی میڈیم اس میں جانے والے طلبا کا سروے کیجیے اور اس کے مقابلے میں مدرسے کتنے ہیں اس کا سروے کیجیے تو ہاف پرسنٹ بھی نہیں نکلتا تو کتنا بڑھ رہا ہے فرماتے ہیں یہ علم نہیں ہے اس کو معلومات کہتے ہیں یہ جو بچوں نے یاد کیا نا یہ یاد کر کے بھولنے کی چیز نہیں ہے یہ تو ہمیشہ یاد کرنے کی چیز ہے اسماء حسنہ ہمیشہ کے لیے یاد کرنا ہے درود پاک ہمیشہ کی ضرورت ہے کھانے کا ادب ہمیشہ کی ضرورت ہے عقیدے کی ضرورت ہمیشہ ہے تو دنیا کا جو ایجوکیشن ہے وہ ڈگری ہولڈنگ کے لیے تو اچھا ہے اور ڈگری آنے کے بعد اس کو بالا اطاق رکھنا ہے لیکن بخاری پڑھنے والا بخاری سے فارغ ہو کر زندگی پر بخاری کا محتاج ہے اور شاعر نے اسی وجہ سے کہا کہ ذرا عشق کے ساتھ پڑھنا یہ کتاب ہے تو تجھے فائدہ دے گی تیرے اندر دینی عشق پیدا ہو جائے ورنہ بے عشق محمد جو پڑھتا ہے بخاری آتا ہے بخار اس کو نہیں آتی بخاری ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر دینی حمیت پیدا ہو جائے ہمارے اندر محبت پیدا ہو جائے ہم دین کے طلبگار بن جائیں بغیر طلب کے کچھ نہیں ہوتا یہ بچوں میں طلب پیدا کی گئی انہوں نے محنت کی چھوٹے بچے پر محنت ہوئی کتنا کمال اس کے اندر آ گیا دوستوں ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں یہ ٹائم نہیں ہے یہ زمانہ آپ کو بیٹھنے نہیں دے گا حضرت کاب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رو کر کہا میرے اندر کا ایمان مضبوط ہوتا نا تو بادشاہ کو مجھے مالی لالچ دے کر اپنی طرف بلانے کی ہمت نہ ہو ابو سفیان کو ہیرکل نے سوال کیا جو لوگ ایمان لے آتے ہیں سرکار پر بہت سنگین حالت تھی نا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا مکے میں سرکار کو مان تو لیا لیکن آگے اب کیا ہوگا مستقبل کیا ہے ابھی میرے آپ کے سامنے مستقبل ہے کہ بھائی انہوں نے یوں کیا تو یوں کامیابی ملی اس وقت تو نہیں تھا جب انہوں نے دین قبول کیا تھا تو کتنا بڑا عقیدے کی مضبوطی تھی سرکار کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا کامیابی ملے گی نہیں ملے گی آگے حالات کیسے آئیں گے یہ سختیاں ختم ہوگی نہیں ہوگی وہ لوگ جو ایمان اس وقت لائے ان کا ایمان اس وجہ سے بہت بڑا اور زبردست رہا کہ مستقبل میں بالکل زیرو نظر آ رہا ہے لیکن آقا پر ایمان لائے تو ایسا لائے کہ کٹ جائیں گے لیکن ایمان نہیں چھوڑیں گے یہ وقت ہے بچوں کا ان کو عقیدوں کی پختگی کی شدید ضرورت ہے اور بڑوں کو بھی عقیدے کی پختگی کی ضرورت ہے پڑھاؤ جائزہ لو اپنے بچوں کے عقیدے کو مستحکم کرو مدرسے کے نظام کو مضبوط بناؤ ان بچوں کو ایجوکیٹ کرو دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے دونوں اعتبار سے مستحکم اور مضبوط رکھنے کی شدید ضرورت ہے ابو سفیان نے کہا کہ کیا سوال ہے آپ کا سوال یہ ہے کہ جو لوگ دین قبول کرتے ہیں کیا وہ لوگ دین چھوڑ بھی دیتے ہیں واپس فرمایا کہ نہیں میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ کسی نے دین قبول کر کے چھوڑ دیا ہو تو ہیرکل نے فیصلہ کیا کہ میں آسمانی کتابوں کا مطالعہ کر کے یہ بات بتا سکتا ہوں کہ ایمان اپنی بشاشت کے ساتھ جب کسی کے قلب کے اندر آتا ہے نا تو پھر ٹلتا نہیں ہے بچلتا نہیں ہے وہ آدمی ٹکڑے کر دیا جاتا ہے لیکن وہ دین نہیں چھوڑتا آج ضرورت دین ہی کی ہے دنیا کی سب لائنیں ہمارے سامنے کھلی ہوئی ہیں کالجیں کھلی ہوئی ہیں ترقی کیجئے قدم بڑھائیے آگے جائیے کوئی نہیں روکتا نظر اپنے دین پر رکھیے اپنے عقیدت پر رکھیے قدم بڑھاؤ ترقی کرو ضرور لیکن رہے رسول کے قدموں پہ سر خدا کے لیے آج سب سے زیادہ جب ایسا کوئی کنسٹرکٹیو کام کر رہا ہوں جیسے کہ بیچارے علماء کر رہے ہیں تو ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے ابھی مجھے بتایا مولانا عبداللہ صاحب نے مفتی غلام محمد صاحب تشریف لائے راندے اور مجھے حکم دیا کہ پروگرام کوئی بھی ہو کینسل کرو اور یہ پروگرام میں تیرا شامل ہونا حاضر ہونا ضروری ہے تو میں نے وہ سب پروگرام موقف کر دیے اور حضرت کے حکم پر جو ہے میری حاضری ہوئی مولانا عبداللہ صاحب دوسرے حضرات بھی سب تشریف لائے اور ویسے میں جب بھی آپ حضرات حکم دیتے ہیں ہمارے مشاعر علماء فرماتے ہیں میں حاضر رہتا ہوں ان کے حکم پر کیونکہ مجھے ان کی دینی فکروں کا بڑا خیال ہے یہ ہر وقت دین کی فکر فرماتے ہیں تو میں کچھ نہیں کر سکتا انگلی کٹا کے کم سے کم ان کے کاموں میں ساتھ دوں اس لیے حاضری ہو جاتی ہے کام تو یہ حضرات کرتے ہیں ہم تو تیار دسترخوان پہ آ کے بیٹھ گئے دنیا میں دو کام سب سے آسان ہے ہاتھ دھو کے کھانے بیٹھ جانا اور امام کے پیچھے نماز پڑھ لینا فرماتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا کر تو وہ رہے تھے لیکن ہم چالو گاڑی میں بیچ میں آ گئے چڑھ گئے اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بے حد قبول فرمائے کام کتنا شاندار ہوا سولہ سو طلبا طالبات نے اس زبردست مہم کے اندر حصہ لیا ویسٹ ہو جاتا تھا ان کا ہالیڈے کا ٹائم تھا اور چھٹیوں کا جو ٹائم تھا اس کو بیسٹ بنا دیا پہلے جو لوہا سڑ جاتا تھا اس کو پھینک دیتے تھے تو کارپوریشن نے کہا کہ ویسٹ کے اندر سے بیسٹ بنانا ہے تو انہوں نے جو ہے چوراہوں کے اوپر وہ لوہے میں سے نئے ہیولے جن کو دیکھ کے بچے گھبراتے ہیں وہ تیار کر دیے اور اس کا نام دیا کہ یہ ویسٹ میں سے ہم نے بیسٹ بنایا ہے تو میں بات یہ کہہ رہا تھا کہ حقیقت حال یہ ہے کہ یہ بچوں کا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے یہ کھیل میں گزار دیتے گھومنے پھرنے میں گزار دیتے کوئی بیچارے تفریح کے اندر چلے جاتے یہ سب انگریزوں نے سکھایا پیسوں کو ضائع کرنا اسراف کرنا وقت کو ضائع کرنا ان سے سیکھو وقت کو کام میں لگانا زندگی کو کام میں لگانا ایک ایک لمحے کو کام میں لگانا دل سے سیکھو ہمارے یہاں وقت کا ضیاع نہیں ایک ضائع نہیں ہونے دیں گے اسراف بالکل جائز نہیں یہ تو مصرفین ہے مصرفین آپ جا کے آئیں گے نا گھوم کر آئیں گے بچے پندرہ دن کے بعد بستر پہ آ کے پڑیں گے اور کہیں گے ہم تو تھک گئے تفریح کرنے گئے تھے آئے تو تھک کے آئے اب کیا سکھا دیا شادی کرے تو بھائی ہنی مون کے اوپر جانا ہے <laughs> بیچاری وہ دیہاتن کو لے گیا شہر والا ہنی مون کے اوپر اور وہ وہاں گئے ٹوٹی کے اندر جا کر وہ ہنی مون چل رہا تھا اس کے بیچ میں اس نے پوچھا کہ آپ مون کے اوپر میرے کو لے جانے والے تھے اس کا کیا ہوا ارے یہ جو کر رہے ہیں اس کو ہنی مون کہتے ہیں اس کو بچاری کو یہ بھی پتہ نہیں تو میں بات یہ کہہ رہا تھا دوستو کہ آج وقت ہے کہ ہم لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں یہ علماء کو ساتھ دیں جن حضرات نے ان کا یہ کام میں تعاون کیا جانی اعتبار سے اپنے اوقات کے اعتبار سے اپنے مال کے اعتبار سے آج خان صاحب بھی جو ہے اسی وجہ سے کہ حوصلہ افزائی آج ہمارا مزاج کیا ہو گیا ہم کسی کا حوصلہ جو ہے بڑھانے کی ہمارے اندر ہمت ہی نہیں ہے اتنے پست مزاج ہیں ہم لوگ اور اتنے تنگ نظر ہیں ہم لوگ جہاں کسی نے کسی کی اچھی بات یہ ٹانگ کھینچنے کی کوشش کرے گا اس میں کیڑے نکالے گا اس میں تو یہ ہے اس میں تو یہ ہے اس میں تو یہ ہے بھائی اتنا کر کے دیکھ اتنا کر کے تو دیکھ تو تجھے پتا چلے گا کہ اتنا ہوتا کیسے میں ایک لطیفہ سناتا ہوں ہمیشہ ایک آدمی نے ڈرائنگ سیکھ لی جب مہارت ہو گئی اسکالر بن گیا ڈگری آئی تو اس نے بازار کے اندر ایک ڈرائنگ بنایا اور کہا کہ اس کے اندر کہیں بھی مسٹیک ہو تو بتانا دوسرے دن جا کے دیکھا تو ڈرائنگ تو نظر ہی نہیں آتا ہر جگہ ایرو بتایا کہ یہاں مسٹیک یہاں مسٹیک یہاں مسٹیک ہر جگہ ڈرائنگ کے اندر کام کرے گا تو مسٹیک ہوتی ہے کام کرے گا نہیں تو مسٹیک کا ہی ہوتی ہے آدمی کب گرے گا جب چلے گا تو گرے گا بیٹھا رہے گا تو گرتا کہے گا مسٹیک ہی مسٹیک بتلائے سر پہ ہاتھ دے کے بیٹھا اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا کیوں اتنا غمگین کیوں ہے کہ میں سمجھا کہ میں سب سے اچھا جو ہے نقاش ہوں اور مصور ہوں اور بہت اچھی میں نے تصویر بنائی ہے لیکن لوگوں نے یہ بتایا کہ مجھ سے اچھے مصور ہوئے ہیں تو کہا بیٹا تو نے پڑھا ہے لیکن گڑا نہیں ہے میں تیرے کو ترتیب بتاتا ہوں دیکھ تو ایک ڈرائنگ بنا اور ڈرائنگ بنا کر لکھ دے کہ کسی کو اس کے اندر مسٹیک نظر آئے تو اس کے پڑوس میں اس سے اچھی ڈرائنگ بنا کے پیش کر دے پھر دیکھ ایک مہینے تک کوئی نہیں لکھ دو مہینے تک وہ ڈرائنگ ڈھول کھاتی رہی لیکن کسی نے جو ہے اس کا ریپلائی نہیں دیا تو اعتراض کرنا آسان ہے کام کرنا مشکل ہے یہ حضرات نے قدم بڑھایا ہے یہ حضرات کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور انعامات بھی بڑے بڑے دیے تو فائنانشیلی جن لوگوں نے مدد کی اور انعامات کے لیے رقوم دی ہم ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں اللہ ان کو بھی جزائر خیر دے ان کے اموال میں اللہ تعالیٰ برکتیں دے ان علماء کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے اور نشے من کا معنی ہوتا ہے وہ ٹھکانے کے تو یہ اصل میں ہمارے بچوں کو آخرت میں صحیح ٹھکانہ مل جائے عقیدوں کا ٹھکانہ مل جائے اس لیے یہ لائبریری کے عنوان سے سمجھ میں آتا ہے چھوٹا سا کوئی محنت ہے لیکن کام جو ہے حقیقت میں بہت بڑا ہے کوئی بڑے فاؤنڈیشن کام کرے تو اتنا کام ہو سکتا ہے وہ ایک یہاں قصبے کے علماء سر جوڑ کر جب بیٹھے تو ایک ناممکن کو کیسا ممکن بنا دیا کیسا منظم اور میں کہا کرتا ہوں ایڈمنسٹریشن سیکھنا ہو تو مسلمانوں سے سیکھو ہمارے اجتماع ہوتے ہیں تو پولیس بیکار ہو کے رہ جاتی ہے چکر کاٹ کاٹ کے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے کیونکہ یہ کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں اور لڑتے بھی نہیں ہیں اور ان لوگوں کو تو یہی تلاش کرنا ہوتا ہے کہ جہاں لڑے تو ان کا جیب بھرے لیکن وہ تو کوئی لڑتا ہی نہیں ہو اس بنا پر انہوں نے کہا کہ بھائی تمہارا ایڈمنسٹریشن ماننا پڑے گا پانچ لاکھ کے مجمے میں جھگڑا بالکل نہیں اور ہمارا وجود بالکل بےکار ہو کر رہے تو ایڈمنسٹریشن اسلام کا خاصہ ہے مسلمانوں کی خوبی اور کمالات میں سے آج دیکھا آپ نے کتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے جس میں یہ بچے جو ہیں وہ بیٹھے ہیں یہ بچوں کا عالم یہ ہے کہ یہ اپنی جگہ ایک کرامت ہے ان کا خاموش بیٹھنا ان کا چپ بیٹھنا یہ خود اپنی جگہ بہت بڑی کرامت ہے جو ابھی ظاہر ہو رہی ہے اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو بے حد قبول و منظور فرمائے اور اللہ تعالیٰ یہ بچوں کو بھی ترقیات سے نوازے یہ میرے بچوں چھوٹا سا انعام ہے لیکن تم نے جو یاد کیا ہے اور جو سنایا ہے اور جو جوابات دیے ہیں اس پر تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ جنت کے بڑے فیصلے کرنے والے ہیں یہ سبق آپ یاد رکھیں آئندہ اپنی نسلوں کو بھی آپ کو پڑھانا ہے اور جو ماں باپ ہیں وہ بھی پورا سال یہ فکر کریں کہ اپنی اولاد کی جیسے دو مہینے میں ٹائم کا خیال رکھا پورا سال خیال رکھیں اولاد کی تربیت اسی طرح سے ہوگی کہ ہر طرف سے مدد ملے ماں بھی کر رہی ہو کام باپ بھی کر رہا ہو اور اساتذہ بھی محنت کر رہے ہوں ماں کی گود اور lap of the mother this is the first school and the madrasa for the چائلڈ بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہوتا ہے ماں کی گود لہذا وہیں سے جو ہے اس کو سبق ملنا چاہیے ہمارے مشاہد ایسے رہے ہیں کہ جنہوں نے دودھ چھوڑا تو انہیں چھ روپو قرآن کریم کے یاد تھے کیونکہ ماں باپ جو ہے ماں نے دودھ پلایا قرآن پڑھتے پڑھتے اتنا پڑا اتنا پڑا کہ چھوٹے بچے کو چھ روپو یاد ہو گئے دودھ چھوڑانے کے وقت میں آج ہمیں بڑے ہو کر قرآن یاد نہیں ہے غور کرنے کی ضرورت ہے ہماری نمازیں درست نہیں ہیں علماء سے تعلق رکھنے کی ضرورت ہے شبینہ مدرسے جاری کرنے کی ضرورت ہے جو جوان دین کی باتوں کو نہیں جاتے ذرا بھی نہ شرمائیں علماء سے فوری کانٹیکٹ کریں اور کلاسز جو ہیں جاری کیے جائیں اور ان کو بھی جو ہے عقائد کی اور مسائل کی اچھی تعلیم دی جائے ایک بار میں نشیمن کے پورے اراکین اور ذمہ داروں کو اور یہ نشیمن کے جتنے پرندے چہچہا رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں تم تمام کو جو ہے سلام پیش کرتا ہوں تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پروگرام کے کامیاب کرنے میں سراؤنڈنگ طور پر جتنے جتنے لوگوں نے جیسے جیسے حصہ لیا اور یہ علماء نے اپنی جان لگا کر یہ بچوں پر جو محنت کرنے کی شکل اختیار فرمائی اللہ تعالیٰ ان کو خوب جو ہے بہتر سے بہتر بدلے عطا فرمائے آپ کام کرتے چلے جائیے اللہ آپ کو مزید حوصلے عطا فرمائے ہمتیں عطا فرمائے اس کی بنیاد جنہوں نے ڈالی بہت چھوٹے پائے پر ڈالی تھی بچہ تھا اس وقت نشے من لیکن اس وقت جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے دروازے پر پہنچا ہے اس کی پوری کرو پر اور جوانی کے جوبن انشاءاللہ وجود میں آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے میں اپنی گزارشات کو تھوڑی سخت بات آپ کے ساتھ کی معافی اور معذرت کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں الحمد للہ رب العالم بھائی حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا حکم ہے کہ ابھی بچے نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا تھا تو ایک بار ہم لوگ بھی لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیں تاکہ ہمارا یہ جو سبق ہے یہاں کا وہ کچا نہ رہ جائے پکا ہو جائے اور ہم خالی ہاتھ نہ جائیں بچے اگر انعام لے کر جا رہے ہیں تو ہم کلمے کی سوگات لے کر چلے جائیں اس بنا پر چند لمحوں کے لیے ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر اگرچہ میں نے منع بھی کیا تھا کہ آج جو ہے تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہے ابھی انعامات دیے جائیں گے اور انعامات جو مخصوص جو ہیں وہ دیے جانے والے ہیں اور آپ کا ان انعامات کو دیکھنا اور جن کو انعامات دیے جا رہے ہیں ان کو دیکھ کر ان بچوں کے لیے دعا کرنا ان کے مستقبل کے روشن ہونے کا سبب بنے گا تو آپ کا بیٹھنا بھی انشاءاللہ شاء سے خالی نہیں ہے اور آپ کا دیکھنا بھی انشاءاللہ عبادت سے خالی نہیں ہے اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے یاد میں تیری سب کو بولا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط پر یاد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دو غم سے تیرے دل شاد لگے اب تو رے بس میں آخر گرد زبان میرے لا لا علا ملا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله